وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت اشرا کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے قرابت داری اور رشتے داروں کے ساتھ سل رحمی کرنا اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر جو فرائض مقرر کیے ہیں ان میں ایک فریدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رشتے دار اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے دکھ درد میں کام آئے اور ان کے حصہ اور ان کی مشکلات میں ہاتھ بٹائے اور اپنے وقت اپنے جان اپنے مال اپنے اخلاق اپنے علم ہر اعتبار سے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں وہ آت دل قربا حق کہ رب العالمی نے فرمایا اے میرے بندے آپ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کریں وہ آت دل قربا حق کہ آپ قرابت داروں کا حق ادا کریں پتا چل گیا حقوق العباد میں جو حقوق ہم پر مقرر کیے گئے ہیں ان میں ایک رشتے ناطے کے حقوق ہیں حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی آئے کہیں گے یا رسول اللہ آپ برابر ہمیں سلے رہنے کا حکم دیتے ہیں کہ رشتے داروں کے ساتھ یہ کرو یہ کرو برابر آپ تاکید کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ہمارے رشتے دار ہی درست نہ ہو تب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے اکڑ اجد اور بد اخلاق جو ہیں ہمارے ہمیں رشتے دار ملے ہیں تو کب تک ہم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں او سینو الم سی اون ہمارے رشتے دار جو بد اخلاق ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں وہ سے رہوں میں ان کے ساتھ سلے رحمی کرتا ہوں جوڑتا ہوں اور ہمیں ہمیشہ وہ کاٹتے رہتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہمیں وہ زلیل اور خوار کرتے رہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حد ہوگی کہ برابر آپ فرماتے رہتے ہیں رشتہ داروں کا خیال رکھو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے جیسے بدبخ اور بدواد رشتہ دار ہوں پھر ہم ان کے ساتھ سلے رہنی کب تک کرتے رہیں گے السلام اس سراسنا پر ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی اگر تمہارے رشتے دار ویسے ہی ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں تم ان سے جوڑتے ہو جڑتے ہو اور وہ تمہیں کاٹ دیا کرتے ہیں تم ان کو دیتے ہو ہمیشہ تمہیں محروم رکھتے ہیں اگر ایسا ہی معاملہ ہے سن لو آئندہ بھی زندگی بھر ایسا ایسے اجٹ اور بد دماغ رشتے داروں کے ساتھ جیسے آج تک بھلائی کرتے رہے کرتے رہنا کیوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یزال کا اللہ جب سے تم نے اپنے رشتے داروں کے ادرا پر اور تکلیف پر صبر کیا اور جب تک جب سے تم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ ایک رحمت کے فرشتے کو اسی وقت سے مقرر کر دیا ہے لا من اللہ اور وہ فرشتہ ہر وقت رحمت کا اللہ کے حکم سے تمہارے ساتھ رہا کرتا ہے اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ وہ رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ باقی رہے تو ایسے اجد اور بد دماغ رشتے داروں کے ساتھ آئندہ بھی تم بھلائی کرتے رہنا اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میرے بھائیوں آج رشتے داری کا مطلب سلے رہنی کا مطلب ہمارے ہاں سمجھ میں نہ رہے سمجھ نہ رہنے کی بنا پر ہم بہت ہی زیادہ رشتے داروں کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں جو رشتے دار ہمارے ساتھ اچھا ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں اور جو ہم سے بگڑا رہا ہمارے ساتھ برا رہا تو ہم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا بن کر کے رہنا پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سلوا بل مقافی صحیح بخاری کہ وقافی ورا کن نلوا سر الدی ادا قطا و او کما تارا رہا شام عارف میں میرے امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سلے رحمی لے کر کے بھیجی ہیں جس سلے رحمی کی ہم دعوت تمہیں دیتے ہیں وہ یہ برابر شرابر والا معاملہ نہیں ہے کہ تمہارے جو رشتے دار تمہارے ساتھ بھرائی کریں تم بھی ان کے ساتھ بھرائی کرو اور جو رشتہ دار تم سے کنارا کشی اختیار کریں اور کتے تعلقی کریں تم بھی ان کے ساتھ قطع تعلقی کرتے رہو یہ سلے رحمی اللہ مجھے لے کر کے نہیں بھیجا ہے جس سلے رحمی کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم لے کر کے بھیجا ہے اور جس سلے رحمی کے اللہ تعالیٰ جہاں بڑا و ثواب ہے وہ یہ ہے ولا ادا سطح سلے رحمی کرنے والا اصل میں وہ کہ جو رشتے دار اس کو کاٹتے ہیں ان سے بھی وہ جوڑ بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی فکر کرتا ہے یہ اصل میں سلے رحمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لے کر کے بھیجی ہے تو میرے بھائیوں جو رشتے دار آپ کے ساتھ درست ہیں ان کے ساتھ آپ درست نہیں یہ تو دنیا کی ہر قوم میں ہے ہندوؤں میں بھی ہے کافروں میں بھی ہے عیسائی بھی کیا کرتا ہے اور بے دین بھی کرتا ہے کمال سے یہ ہے کہ جو رشتے دار آپ کے ساتھ بھلائی کے کرتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہی ہے جو رشتے دار آپ سے قطع تعلقی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں اصل سلے رحمی یہ ہے اسی لیے امیر المومن علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلاط اسلام کا انتقال ہوا تجہید تقسیم ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلاط اسلام کے کمرے میں گئے تو ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو اٹھانا میان میں تھی اور تلوار کو جب نکالا میان سے تو اس کے اندر ایک چھوٹی سے پرچی نکلی بہت چھوٹی سا چھوٹا سا کاغذ تھا ایک چھوٹی سی پرچی کہتے اس کو میں نے کھولا تو اس میں پڑھا لکھا ہوا تھا سیمن کتا واپ امر ظلم واپ من حرم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پرچی جب مجھے ملی نکال کر کے پڑھا تو اس میں تین باتیں لکھی تھی نمبر سلمن کتا جو رشتے دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں تم ان کے ساتھ چلے رہنی کرو وہ آتے من حرم اور جو تمہیں نہیں دیتے ان کو بھی تم دیا کرو اور تیسری چیز دوستو یہ تھی آپ واپ امن سلامت جو تم پر ظلم کرتے ہیں ان کو معاف کر دیا کرو یہ افضل العمال میں سے ہے اسی لیے اکما ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ سراب شاہ سے ہماری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی افراد بہت سارے فضائل کے باتیں ہیں بہت سارے اجر و ثواب کے اعمال ہیں لیکن اخبر اخبار آپ مجھے بتائیں کہ سب سے افضل ترین اعمال کیا ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فضائل میں بھی سب سے افضل ترین اعمال تین ہیں نمبر ایک سلمن من قطع وہ آپ امن و غرمت وہ آپ من حرمت او کما کانا رہے سراسن سارے نیکیوں میں سارے افضل العمال میں سب سے افضل مال اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو رشتے دار تم سے ناراض رہتے ہیں جو تمہیں کاٹتے ہیں جو تم سے کنارا کشی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم سلے رحمی کرنے کی کوشش کرو اور جو تمہیں نہیں دیتے ان کو بھی تم دیا کرو اور جو تم پر ظلم کرتے ہیں ان کو معاف کر دو حاصل یہ ہے ان تینوں باتوں کا کہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو لا لاتے اے لوگوں برائی کا بدلا برائی سے دیتے ہو اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے اور برائی کا بدلا اگر تم نے نیکی سے دیا تو اس کا انجام بڑا بہترین ہوا کرتا ہے برائی کا بدلہ برائی سے دینے اور برائی کا بدلا بھلائی سے دینے میں یہ دونوں کبھی برابر انجام کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کے توفیق رسی فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے رزق میں اپنے کاروبار میں اپنے زندگی میں اگر وہ برکت چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ روایا اللہ رب العالمین نے رحمی یہ ساری برکتیں رکھی ہیں بڑی مشہور حدیث سے نبی علیہ السلام شاہ نے ساتھ روایا من سر رہو من سر رہو عمر ہی رزق ہی ویدفو میتت میتت السو السو او کما رہے رہا آپ نے ساتھ فرمایا تین چیزیں تم میں سے جو چاہتا ہے نمبر ایک اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رسک میں اس کے کاروبار میں اس کے آمدنی میں اللہ تعالیٰ برکت دے نمبر دو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر ہی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کرے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی اس کے رسک کو بڑھائے نمبر دو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کو بڑھائے نمبر تین بڑی اہم چیز جمعے سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوری موت سے بچائے اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے تین چیزوں کو نمبر ایک بری موت سے بچائے اللہ اچھی موت عطا کرے نمبر دو رسک میں اللہ تعالیٰ برکت دے نمبر تین اللہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی اور عمر میں برکت دے آپ نے ساتھ روایا اس سے دو نیکیاں کرنی پڑے گی جس انسان نے دو نیکیاں کیا اللہ اس کے مال میں اس کے اولاد میں اس کے رشتے میں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور پوری موت سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں نمبر ایک تک اللہ ربا اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اللہ رب العالمین کا آباد اللہ کی فکر جہنم کی عذاب قبر جہنم عذاب نار ان تمام چیزوں سے انسان ہر وقت ڈرتا رہے اگر انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت اولاد میں برکت رشک میں برکت زندگی میں برکت اور اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بتاتے ہیں نمبر دو دوسری نیکی بڑی اہم ہے آج فرمایا ولی رحمہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس سلے رحمی کرے انسان اگر اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کرتا ہے تو سل رحمی کی برکت سے اللہ اس کے مان میں اللہ اس کی اولاد میں اللہ اس کی زندگی میں اس کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچا کر کے اچھی موت عطا کرتے ہیں اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے یہ دو نیکیاں بڑی ہیں میں اسی طرح سے نبی شام سامنے سر رحمی کی ایک بہت عظیم ترین فضیلت بیان کیا لیکن شرط ہے اس حدیث میں نبی شام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ آدمی کو سر رحمی کرنے پر آمادہ کرنے والی ایک بڑی عظیم ترین چیز ہے وہ کیا آج ہم سب لوگ اس سے غافل ہیں سبوں نے نظر انداز کر دیا اگر نے فرمایا من انصابکم ماں اور اپنے اپنے نصب اپنے نصب اور خاندان کو سیکھو تمہارا باپ ہے تمہاری نسل کیا ہے یہ ہمارا باپ ہے یہ ہمارے دادا تھے یہ ہمارے پردادا تھے اور یہ گاؤں کے نرفنا آدمی جو ہے اس کے دادا ہمارے دادا بھائی بھائی تھے جب یہ ریسرا سامنے ساتھ نمایا سہر انساد تم اے لوگوں اپنے حسب نصب کو سیکھو اپنے خاندان کو پہچانو آج خاندان کو پہچاننے والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے آدمی سوچتا ہے کبھی اپنے چچا سے ناراض اور کبھی اپنے تایا سے ناراض کبھی اپنے خاندان کے لوگوں سے ناراض اپنے آپ کو بالکل الگ فرق کر لیتا ہے انسان کے فرائض میں سے ہے کہ جب بھی آپ بیٹھے اپنی اولاد کو بتائیں کہ تمہارا خاندان یہ ہے وہ فلاں آدمی ہمارے دادا جو تھے اس کے وہ ہمارے دادا اس کے دادا بھائی بھائی تھے یہ ہمارا خاندان چلا رہا ہے خاندان کا نشر و برادری ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے ہیں رشتے میں ان کا تعارف کرواؤ اللہ رسول فرماتے ہیں من تم اپنے حسب نصب کو کبھی نہ بھولو حسب نصب کو سیکھو پہچانو لوگوں کو بتلاؤ اپنی اولاد کو سکھلاؤ کہ تمہارے خاندان کے لوگ فلا فلا جگہ موجود ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا ان کو پہچان کراؤ جس سے تمہارے اندر خاندان کی محبت پیدا ہو جائے اور یہ سلے رحمی کرنے پر آمادہ تمہیں کر دے انسان حسب نسب کے محفوظ رکھنے کی بڑی تلقین کرتا ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے آپ کے فلا انسان ہمارے خاندان کا ہے جتنی طور پر اس کے اس کی محبت دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا کرتا ہے خاندان کا سیکھنا خاندان حسب نصب کو پہچاننا اس طرح سے کہ اللہ رسول نے ساتھ اس سے تمہیں سل رحمی کرنے میں تقویت ملتی ہے یہ رشتے ناطے کا علم خاندان کی معلومات تمہیں سل رحمی کرنے پر آمادہ کرتی ہے اس لیے حسب نصب اپنا اچھی طرح سے سیکھو اور پہچانو کہ تمہارا خاندان کون ہے اور خاندان کے لوگ کہاں کہاں موجود ہیں نبی رہ نے ساتھ نمایا اس کا تین فائدہ ہوگا دو عظیم ترین فائدے ہوں گے اگر سلے رہنی کرو گے تو بڑے عظیم ترین فائدے ہوں گے تین فائدے نمبر ایک اب نے ساتھ نمایا اگر تم نے اپنے رشتے داروں کو پہچان لیا اور خاندان کے لوگوں کو معلوم کر لیا یہ تمہارے ننیہال کے رشتے دار ہیں یہ تمہارے تبیحال کے رشتے دار ہیں یہ فلاں تمہارے خاندان سے یہ تمہاری والدہ کے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں اگر اس کا علم ہو جائے گا محبت اس سے خاندان کے لوگوں میں برادری میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا ایک دوسرے کی محبت دلوں میں آ جائے گی نمبر دو مسرات ان مال اس سے تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا نمبر تین وہ منسات الفل اثر اس سے اللہ تمہاری زندگی میں تمہارے زندگی میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو سلے رہنی کرنے کے توفیق نصیب فرمائے کو وہ سکر اللہ ہم رہی الحمد للہ وقفا وسلام اللہ وكسا اما اماواد میرے بھائی اس سلے رحمی کی بڑی فضیلتیں کتاب اللہ سنت رسول میں جیسے آئی ہیں ویسے ہی سلے رحمی نہ کرنے والوں کی کتے تعلقی کرنے والوں کی بڑی شدید وجید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ میرے ساتھ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب رشتے داریوں کو پیدا کیا جیسے رشتے داریاں پیدا کی وہ رشتے داری آئی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کر کے ایسے لٹک گئی جیسے آپ ہینگر لگا دیتے ہیں چپکا دیتے ہیں نبی ریسا فرماتے ہیں رشتے داری آئی اور ایسے پکڑ کے لٹک گئی اللہ نے فرمایا کیا ہوا رشتے داریاں کہتی ہیں اللہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا ہے لیکن دنیا میں میرے ساتھ بڑا ظلم ہوگا ہم سے ناراضگی پیدا کی جائے گی ہم سے کدے تعلقی کیا جائے گا ہمیں ہمیں ستایا جائے گا ہمیں دکھ پہنچایا جائے گا اللہ آپ نے ہمیں پیدا تو کر دیا لیکن ہمیں بہت ہی تکلیف دی جائے گی اور ہمیں ہم سے بڑے ہم پر بڑے ظلم ہوں گے اور ہم سے کدے تعلقی کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رشتے داری میں نے تم کو پیدا کیا ہے اللہ کرو کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا دوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو دنیا میں تم کو جوڑیں گے ان کو ہم اپنے سے جوڑ لیں گے اور جو تم کو کاٹ دیں گے ایسے لوگوں کو میں اپنی ساتھ سے کاٹ دوں گا کتنی بہترین چیز ہے اللہ رسول نے کابل مقام ہے جب بھی تجھ پر کسی نے ظلم کیا جب پر جب بھی کسی نے تیرے جاتی کیا یہ تیرے شکایت کرنے کی پناہ کی جگہ اللہ اکبر دنیا کے سارے مظالم کیس عدالتوں میں قتل کے خوریزی کے لین دین کے چوری اور ڈکیتی کے سارے کیس دوستوں عدالت میں جائے لیکن رشتے ناطے نے بگاڑ پیدا کیا چچے بھتیجے میں لڑائی ہوئی سالے بہنوئی میں لڑائی ہوئی اور اسی طرح سے خاندان آپس میں رشتے داروں میں لڑائی ہوئی یہ کیس اللہ تعالیٰ تعالیٰ عدالتوں میں نہیں بھیجتا یہ کیس اللہ کی عدالت پہ پہنچ جاتا ہے کتنی بدترین چیز ہے اسی لیے جمعرات کا دن ہے جمعرات کا دن ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ المفرت میں نقل کرتے ہیں جمعرات کا دن تھا لوگوں میں اعلان ہے کہ آج ابو ہرینا رضی اللہ تعالیٰ تالان ہو ہمارے محلے میں درس حدیث کے لیے آئیں گے آج ان کا آواز ہوگا آج نصیحت کریں گے آج بڑا اجتماع ہوگا یہاں کیوں اللہ کے رسول کے مشہور صحابی سب سے زیادہ حدیث میں یاد رکھنے والے آج ابو ہریرا کی آمد ہو رہی ہے اعلان کیا گیا چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے حضرت ابو ہورے رضی اللہ تاران ہو شام کو پہنچے پہنچنے کے بعد دیکھا مجمع جمع ہوا ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے ہر ایک ابو کے سوار مبارک سے نبی عرصہ کی حدیثیں سننے کے لیے بے قرار بے چین بیٹھا ہوا ہے ابو ہریر ربی اللہ تارانو نے نصیحت کر شروع کرنے کے پہلے پہلے حدیثیں سنانے سے پہلے پہلے اعلان کیا میرے بھائیوں ہم سمے ہر ایسے ایسے آدمی کو قسم دلاتے ہی کہ وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے جو اپنے رشتے داروں سے ناراض رہتا ہے جو رشتے داروں سے لڑتا ہے جو رشتے داروں سے جھگڑتا ہے ہم اسے قسم دلاتی ہے کہ ہماری محفل سے بڑے بڑا مہربانی وہ باہر ہو جائے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے دیکھا ایک نوجوان اٹھا اور اٹھا بڑی تیزی کے ساتھ گیا بہت دیر کے بعد واپس آیا آنے کے بعد بیٹھ گیا لوگوں نے جاتے ہوئے بھی دیکھا آتے ہوئے بھی دیکھا ابو رضی اللہ تعالیٰ کہ نگاہوں کے سامنے ہے کہتے ہیں میں نے جب بیان کیا کہ جو انسان اپنے رشتے داروں سے لڑتا جھگڑتا ہے میں اسے قسم دلاتا ہوں خبردار میری مجلس میں شامل نہ ہو وہ اس کر کے چلا جائے ایک نوجوان اٹھا پھر دوبارہ آیا پورا درخت ختم کرنے کے بعد پوچھا میرے بھائی تم کیوں واپس چلے گئے کی بات اصل یہ ہفتوں سے آپ کی آمد کا انتظار تھا یہ بڑا شوق تھا نیند ہم پر حرام تھی ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ انتظار کر رہے تھے کہ ہریرا آئیں گے نبی کی گے آپ کا آمد آپ کے آنے سے پہلے پہلے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ آپ پہنچے آپ آئے تو حدیثیں بیان کرنے کے پہلے پہلے آپ نے سر رکھ دیا آج میری اس مجلس میں ایسا کوئی انسان نہ شریک ہو جو اپنے داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اور رشتے داروں سے لڑتا اور جھگڑتا ہے تو بات اصل یہ ہے سال بھر ہو گئے میری اور میری پھوپھی کی بات چیت بند ہو گئی تھی ہمیں تو سننا ہے آپ کا درد ہمیں حدیثیں سننی ہے لیکن آپ نے شرط رکھ دیا کہ وہی حدیث سنے ہماری مجلس میں بیٹھ کر کے جو رشتے داروں سے لڑتا نہ ہو تو سننا تو ضرور تھا اس لیے فوراً ہم آپ سے کوئی تفصیل نہیں پوچھے دوڑے ہوئے گئے پھوپھی کا دروازہ کھٹکھٹایا گلے مل کر کے رو لیا اور جان بھی رو لی اور ہم نے ان سے معافی مانگ لی ان کے دل کو خوش کر کے کتنے تعلق کی ختم کر دی پھر اس کے بعد دوبارہ حدیث سننے کے لیے آپ کے مجلس میں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے یہی فکر ہو رشتے ناطے کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں یاد رکھو میرے نوجوان ساتھی ناراض نہ ہونا یہ میں نے شرط اس لیے رکھا تھا کہ میرے ان کانوں میں نبی علیہ السلام شام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا تنزل ولا قومی کا لوگوں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا سنا کہ جس مجلس میں جس قوم میں جس خاندان میں قطع تعلقی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس پوری قوم سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتا یہ مجلس ہے یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے آتے ہیں میں نے سنا سوچا کہ اگر ایک انسان ہماری مجلس میں ایسا رہا جو قطع تعلقی کرتا ہے تو اس مجلس کو اللہ تعالیٰ مجلس میں شامل ہونے والے تمام مومنوں کو اپنے رحمتوں سے محروم کر دیں گے اکمر پتا یہ چل گیا ہمارے ہمارے خاندان میں ہماری قوم میں ہمارے شہر میں ہماری برادری میں رحمتوں کا نظور اس وقت ہوتا ہے جب کتے تعلقی کا سلسلہ ختم کیا جائے اور سلے رحمی کی جائے کرا بتاروں کے ساتھ الفت محبت کے ساتھ پیش آئے نبی علیہ سراط اسلام کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اللہ رسول نے ساتھ سمایا اللہ اکبر ذنب يعجل دن ہو دنیا میں انسان کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے بدعات کرتا ہے بہت سارے گناہ کرتا ہے لیکن ممکن ہے کفر شرک جیسے گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دے قیامت کے لیے لیکن اللہ قسم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کے سزا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑی سزا رکھی ہے لیکن مرنے کے پہلے پہلے دنیا میں سب سے جلدی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی جرم کی سزا دنیا میں دیتا ہے تو دو ہیں رحمی کرنے والا اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والا قطع رحمی کرنے والے لوگوں پر سلم و سیادتی کرنے والے ان کے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے گناہوں کی سزا اللہ رب العالمی نے باقی رکھی ہے نبی رہے ساتھ نماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو ہر جمعے کو جمعے رات کو بندوں کے سارے آمان اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں آپ نے ہفتے بھر میں کتنی نمازیں پڑھی کتنی دعائیں مانگی کتنے تحجد پڑھے اور کتنے آپ نے قرآن کی تلاوت کیے کتنے صدقات اور خیرات کیے اور کتنے آپ نے نقلی روزے رکھے ساری نیکیاں جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہفتے بھر کی نیکیاں سارے بندوں کی قبول کر لیتے ہیں لیکن جو رشتے داروں سے لڑنے والا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے ہفتے بھر کی ساری عبادتیں میرے نگاہوں سے ہٹا دو اس کی کوئی نیکی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک کسی رحمی نہ کرنے لگے میرے بھائیوں سلے رحمی کرو رشتے ناتوں کے ساتھ بھلائی کرو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں اس سے ہر اعتبار سے آپ کے جان میں مال میں اولاد میں خیر برکت ہوگی ترمیدی کے حدیث ہے آج ہم دعائیں مانگتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دے حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے آ مال ہم دعائیں مانگتے ہیں رو رو کر کے گڑ گڑا گڑ گڑا کر کے ہم گھر تو دعائیں مانگتے ہیں لیکن نبی علیہ شام کا فرمان ہے انسان جب دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں بشرطے کی کتے رحمی کرنے والا نام اس انسان کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے جو کہتے تعلقی کرنے والا اور کتے رحمی کرنے والا ہو اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے سلے رحمی کرنے والا بنائے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنائے ہر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ رکھے اگر سامنے والا رشتہ دار اس کے ساتھ برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلا برائی سے نہ دیا جائے نبی علیہ فرماتے ایک صحابی آئے مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا گزر فلا جگہ سے ہوتا ہے راستے میں ایک آدمی مسلمان ہے ہمارا پہچان کا ہے اتنا بدیمان ہے جب میں اس کے پاس گزر سامنے سے گزرتا ہوں کبھی اس سے پانی مانگے تو ایک گلاس پانی بھی ڈالی نہیں دیتا ہوں اگر ہم کبھی سوچ لیں بڑی دھوپ ہے گرمی میں ذرا لیٹ کر کے آرام کر لیں تو بستر اور چار پائی بھی نہیں دیتا قاعدے سے بات نہیں کرتا لیکن اب پتا چلا ہمارے دروازے سے بھی وہ گزرتا ہے تو میں نے بھی ٹھان رکھا ہے کہ میاں اچھا کبھی گزرتے ہوئے پانی مانگو گے تب میں تمہیں یاد بتاؤ تو پانی کیسے دیا جاتا ہے اللہ اکبر یار سن اللہ میں بھی طے کر کے رکھا ہوں ہاں، اب اب بدلا لوں گا وہ میرے دروازے سے گزرا اگر پانی مانگے گا تو میں بھی پانی نہیں دوں گا اگر وہ آرام کرنے کے لیے چار پائی اور بستر مانگے ہم بھی نہیں دیں گے اگر وہ کچھ ہم سے تعلق تعلق قائم کرنا چاہتا ہے ہم بھی نہیں دیں گے پرانا بدلا پورا پورا دے دیں گے آپ نے ساتھ روایا یہ تم نے جو ارادہ کیا یہ کوئی اچھا ارادہ نہیں یہ کوئی اچھا ارادہ نہیں بلکہ تم تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو بھلائی کرنے پر آمادہ کرو اگر تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے داروں کے ساتھ وہ کیسے بھی ہوں ہر اعتبار سے ہمیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر واہ کرا کو کہا کدا کرو مسکینوں کو دو مسافروں کو دو فضول خرچی نہ کرو نبی رحاج بہت سارے بھائی ہمارے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ رشتے دار ہاں، اس کو دیں کہ نہیں کیونکہ ہمارا اس سے بڑا جھگڑا بڑی لڑائی مسائل پیش کرتے ہیں تو نبی اسلام رشاط رواتے ہیں سدا کا تو الگ مسکین سدا کا تم اگر تم کسی غریب کو عام مسکین کو تم نے صدقہ دیا تو تمہیں صرف صدقے کا سواب ملتا ہے وہ سدا کٹو ادا در رہی میں سنتا اور اگر تم نے اپنے پریشان حال رشتے داروں کو پیسہ صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل سواب دیتا ہے پوچھا گیا وہ کیا آپ نے فرمایا صدقہ تن کا تن صدقے کا بھی ثواب ملا اور سلے رحمی کا بھی تم کو ثواب ملا کرتا ہے اسی لیے نبی السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو صدقات افضل سب سے بہترین صدقہ کیا ہے مسجد میں دینا مدرسے میں دینا یتیم خانے میں دینا لوگوں میں دینا غریب مشکل کو دینا ہی سبیل اللہ دینا یا رسول سدا ایو صدقات افضل آپ بتائیں سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بہترین صدقہ کیا ہے آج فرمایا تو الظالم نہ زیادتی کرنے والے رشتے دار کے ساتھ صدقہ دینا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے کیوں ہے رشتے دار اگر آپ اس کو نہ دیں تو برائی کا بدلہ برائی سے ہوا لیکن وہ آپ کو غصہ دلاتا ہے آپ کے ساتھ جاتی کرتا ہے آپ اپنے نفس پر قابو پائیں اللہ کا حکم رسول کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو آپ دیں گے تو یہ سب سے بہترین سب کا ہوا کرتا ہے اللہ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہن بنائے مدب سندر بنائے سر رحمی کرنے والا بنائے ہم جو بھولے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت ہدایت پر لگا دے جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائی ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحان بھی ہم نے ہر مسلمان کی جائید حاجہ اور ضروریات کو پورا فرما ارحان بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے یہاں کے حکام اور ذمہ دار شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو امن و امان نصیب فرما اللہ رب العالمین ان سے نیک کام دے ہر غلط کام کو ان کے ہاتھوں سے روک لے جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے حاکم شیخ سلطان حضرت اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت و سکون سے فرما سے ہر بلاؤں حفاظت فرما ہر مشکلات ان کی دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جو امت اور ملت اور قوم اور وطن کے لیے فائدے مند ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے روک لے جن میں امت اور ملت کی اور آپ کی ناراضگی اور غضب ہو اللہ